حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے دیکھا تو اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ انخو کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے دیکھا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ انخو نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوالیس یہ حدیث صحیح ہے